محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت بکرا کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور اس کے بڑے فضل و کرم میں سے ایک انعام اور ایک بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ساتھیوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ زندگی میں پھر دوبارہ ماہ رمضان نصیب کیا ہے یہ ماہ رمضان جو ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے مغفرت بخشش جہنم سے آزادی کا یہ موسم ہے اسی لیے ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انسان نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے اپنی مفرت اور بخشش کا سامان مہیا کرے اس لیے نادا مناد من السماء رمضان کیا چاند نکلتے ہی پہلے ہی دن سے اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر اے نیکیاں کرنے والے اجر و ثواب کے طلبگار طلبگاروں یہ بہترین سیزن اور موسم ہے نیکیوں کا اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو ویا باغی اشر اکثر اور اے گنہدار گنہداروں اور برائیاں کرنے والوں رمضان کے مہینے میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ مفرت اور بخشش کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے ماہ رمضان کے جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم مفرت اور بخشش کے اسباب لے کر کے آتا ہے اس میں سب سے پہلا عمل میرے بھائیوں ماہ رمضان کا روزہ ہے روزے کی برکت سے انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین بے حساب اسے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شہا شہا کی روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے شاہ نمایا کہ کل عمل ابن آدم یدا بلا یدا حسن اشرم لو من مہو مجلی آخر حدیث او کما السلام نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یہ حسمت بھی اشری امتا انسان کتنی بھی نیکیاں کرتا ہے جو بڑے سے بڑے احمد جو چھوٹے سے چھوٹے عمل صالح کرتا ہے ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کم سے کم دس ہے اور اللہ تعالیٰ اگر نیکیوں پر جو سواب بہانے لگتے ہیں تو سب ہے ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ سات سو اور گنا بہا دیا کرتے ہیں پال اللہ تعالیٰ پھر نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کی کہ یہ دس ایک نیکی کا بدلا کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بہاتے ہیں تو سات سے گنا تک بہا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نظام سے روزہ خاص ہے یعنی روزے کا جو ثواب سات سے گنا تک نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب کتنا ہے اللہ کے کسی اور کا علم نہیں کسی اور کو علم نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سو فن محلی چونکہ مگر روبا روزے کا ثواب سات سو گنا تک نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے اللہ کی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ہے فن محلی وانا ادیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے روبا میرے لیے رکھا ہے وانا ادیب ہی اور میں بھی اپنے ہاتھوں سے روزے دار کا جو ثواب عطا کروں گا اب اللہ کا تعالیٰ کتنا اللہ ثواب دے گا تو ہاں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن روزے کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اس سے اونچا بیان اور کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنا قرار دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا روزے کا ثواب دینے اور لکھنے کا حکم کسی انسان کسی جن کسی فرشتے کو نہیں بلکہ میں بتا کے خود اس کا اگر ثواب دوں گا اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کرنا تو یاد اور تاہم وہ شہوت ہو من اجلی میرے مومن بندے نے دن میں کھانا پینا اپنی تمام خواہشات کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑا ہے اس لیے وہ بیٹا یہ مقام و مرتبہ میں نے یہ مقام و مرتبہ دے رکھا ہے اسی لیے ماہ رمضان کا روزہ نہایت اجر ثواب اور مقصرت کا ذریعہ بنا کرتا ہے صحیح ہے ان کی رواج بڑی مشہور ہے نبی علیہ السلام رشا فرماتے ہیں من شام رمضان ایمان ایمانہ وہ پہلے تقدم من بندی جس انسان میں ایمان اور احتساب یعنی اگر سواد کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی ریبا اور تقرر کے لیے سے ریدا رکھا روسے رہنما تقدم من گندی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں یہ رمضان کے روزے کا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی روزہ رکھنے کے میں تو سیکھ نہیں فرمائے میرے بھائیوں یہ ماہ رمضان کا روزہ ایسا نہیں کسی ہم نے روزہ شہر کیا جن کا روزہ رکھا غروب سمجھ کا انتظار کر رہے ہیں اس کا کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے فریدا ادا کر دیا یہی تک روزہ محدود نہیں ہے روزہ بہت ساری تربیت اور آپ کی بڑی ٹریننگ لے کر کے آیا کرتا ہے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مر... اللہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ روزوں کے ذریعے سے پیدا ہو جاتا ہے انسان ذرا سوچے چاہے خلبت میں ہو یا جلبت میں لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو مسجد میں ہو یا اپنے بند کمرے میں ہو سفر میں ہو یا ہر ایک انسان کو اگر بھوک لگی اور پیاس لگی پانی موجود ہے کھانا موجود ہے ساری محنتیں موجود ہیں لیکن بند اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مومن بچاتا ہے ایسے ہی بند کمرے کے اندر بھی کھانے کی شروعات نہیں کرتا بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی قوت کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب العالمین جس کے لیے میں نے روڈا رکھا ہے اگر بند کو میں نے کھایا تو دنیا تو نہیں لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے بند کو حالت میں اللہ تعالیٰ کا مراد اللہ تعالیٰ کو اپنا مراقی سمجھتا ہے اور ہر وقت مراک اللہ میں رہا کرتا ہے اسی طرح سے رمضان کے رو کی برکت سے انسان اللہ اس کے رسول وسلم کی فرما برداری پر اسے صبر کرنے کا جذبہ ہاں، جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے ایک انسان دن بھر روتا رہتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سب سے تک وہ صبر کرتا ہے اتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بتائیں ان میں ممکن میں کچھ ایسے ہو کہ رات کو سو گئے ہوں اور سہر نہ کر سکے ہوں ان کو پھجنے کے بعد ہی سے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا لیکن پورا دن گزار دیتا ہے اللہ تعالی فرما برداری کرتے ہوئے روزے کو پورا کرتا ہے اور ہر قسم کی بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے اس لیے صبر رکھتا آپ کا جھنڈا پیدا کرتا ہے اسی سے اس طرح سے ماہ رمضان کا روزہ جلایا ہوا ہے یہ آپ کو اخلاق اللہ کی تعلیم دیتا ہے نبی رحصرا صاحب کو اس پر کہ اس فرمان کو ذرا سنو نبی رحصرا صاحب نے ساتھ رمایا ادا کام یوم سوم وحد تم فلا یرفس ولا یفسق جب کوئی انسان سننے سے روبے کی حالت میں ہو تو کوئی بے حیائی کوئی بدکلامی کوئی بے کوئی کوئی بدتمیزی اور کوئی جہالت و نادانی نہ کرے یہاں تک کہ سامنے والے نے گالی دیا یا سامنے والے نے تم کو چیلنج کیا اور سامنے والا تم سے ملنے پر آمادہ ہو گیا تو اللہ کے رسول سے سلم فرماتے ہیں روزے دار کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دے دے سامنے والا اگر مرنے پر آمادہ ہوتا ہے آج تین چڑھا کر کے چڑھا چلا رہا ہے اور مارنے کے قریب ہے اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم بھی آج تین چڑھاؤ اور مارتی شروع کر دو بلکہ اللہ کے اللہ کا کیا حکم ہے جب تم میں سے ہو نہ تو بد کلامی کرے نہ بے حیائی کرے نہ لڑے اور نہ جھڑے اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے تو کل لکھن ان من ان من ان من سامنے والے کو کہہ دے میں روبے سے ہوں میں روبے بار ہوں میں روبے سے ہوں یہ کہہ کر کے کنارے ہٹ جائے جواب دینے کی بھی اجازت روبے میں نہیں ہے اس سے بڑی تربیت اور اس سے بڑی تدریف اخلاق رکھنا کی کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکتی جو روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین کرتا ہے اسی لیے میرے بھائیو یہ ماہ رمضان جو آتا ہے دن بھر اور رات بھر روزہ ہمیں برائی منقرات محرمات اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بھی روکتا ہے نبی اور اس طرح صاحب ساتھ مناتے ہیں اے لوگوں نہیں سچ نہیں سستے آماری سرام کھانے پینے کے کا نام روزہ نہیں ہے ان لے اور رفت اصل میں روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو لوگ چیزوں سے دون باتوں اور اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے بچا لے ایک انسان صبح سے شام تک اور شام سے فجر تک اگر ایسے رمضان کا مہینہ ہے ہمارے روزے کی قبولیت ہمارے قیام کی قبولیت کا دار مدار اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے کہ ہم کوئی گناہ اور برائی نہ کریں انسان اس طرح سے گناہ کو چھوڑنے اور برائیوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے ساری کی خوبیاں رمضان ہمارے پاس لے کر کے آتا ہے روزے کے بعد ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل اور بہترین عبادت ہمارے پاس لے کر کے آتا ہے وہ دوسرے نمبر پر قیام رمضان ہے جس کو قیام بھی کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نماتے ہیں من کام نئی کرک من کام رمضان ایمان ایمانے وہ تیرا رہا بات من گندی ہمارے بہت سارے بھائی روزے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں اور نماز ایسا کہے سلام پھیر کر کے فوراً مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تراوی کوئی ضروری نہیں ہے یہ نقل نماز پڑھیں گے تو پائیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کی طرح تراوی فرق نہیں ہے نماز پچھا نماز کی طرح تراوی کو نام فرق قرار نہیں دیا ہے لیکن مزاح رمضان میں نبی علیہ سام نماز تراویح کی بڑی حضبت دلائی ہے اور بہت ہی دادا جو سوال بیان کر کے لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے صرف اس میں کر کہ انسان اگر ماہ رمضان قیام رمضان کر لے میرے تراویح کی نماز کی دعوت بھی کر لے تو اس کی نفرت اور بخش ہو جاتی ہے اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نبی راستہ میں ساتھ نماتے ہیں من کا مرا مزانا ایمان وہ سانا وہ تیرا رہنا تقدم من گندی اے لوگوں من کا رمضانا جس انسان نے رمضان کی راتوں میں عبادت کیا اور سب سے ادلا درجے کا قیام یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ جا جماعت رکعت نماز تراجی ادا کرنی یہ اگلا درجے کا قیام ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من مرا روانا ایمان سے سامان ماہ رمضان میں تراوی اور رات کی عبادت کو معمولی سمجھ کر کے نہیں چھوڑ دینا اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے دیر رمضان میں نسلی نماز کا یہ مقام و مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا آپ نے فرمایا جس انسان نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور ماہ رمضان کی قیام کی برکت سے اگر اچھی نیت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اگر سواب کے ارادے سے اگر اور اس نے تراوی کی نماز پڑھ لیا تو ہوتے رہنا رہی ماتا کا دانا من گندی اس نقلی عبادت کی برکت سے اس لیے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ہے مسجد مطلب، لیکن اس کا جو سمپ اس کا مقام ہے مرتبہ بہت اونچا ہے اس لیے ہمارے جو بھائی فرق نماز کر کے باہر گئے اور ٹائم پاس کرنے کے دکانوں پر ہوٹلوں پر میچ دیکھنے میں گھومنے میں ٹہلنے میں اور دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے اور ساری رات فضول باتیں جاتے بیگ چوری میں گزار دیا کرتے ہیں کتنی اپنے آپ محروم کر لے رہے ہیں من کام رمضان ایمان تقدم من رحمات یہ رات کا جو قیام ہے رات کی جو نماز ہے تراوی کی شکل میں جو آج دنوں میں آپ تحجد کے نام سے کہا کرتے ہیں اس کے دو فوائد ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں احمد بن مسند میں امام ابن خدیمہ اپنی شہید میں اور بہت سارے اہل نے نقل کیا حضرت حد اباہی اللہ تعالیٰ حدیث ہیں ہیں کہتے نبی علیہ السلام ساتھ سنایا ارے ابو یاد رکھو علیہ کبھی کلام اللین علیہ کبھی قیام کلام کم رکھ اور بار میں فرمایا ارحی سندے وہ مسرت آج سر میں رات کی یہ نماز ہے یہ جو قیام ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ نے اس ایک نسلی نماز میں چار عظیم ترین فائدے رکھے نمبر ایک آپ نے ساتھ نمانا کوئی نہیں تم سے پہلے کتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا طریقہ تحج گزاری تھا قیامیر تھا تم سے پہلے کوئی نیک انسان اس وقت تک نیک نہیں بنا اور کوئی انسان اس وقت تک شہر ہی میں نہیں شامل ہوا جب تک اس نے قیام کا اہتمام نہ کیا ہو نمبر دو وہ بتی میرا رب دیکھوں اور اللہ تمہارے رب کے قریب تم کو سب سے زیادہ تمہارا جو عمل پہنچاتا ہے وہ آج کی نماز کے عمل میں ہوا کرتی ہے نمبر تیس اور ساتھ ہمارا وہ آپ دن دن بھر کے تمہارے سارے کی نماز ہوا کرتی ہے نمبر چار اب ایسا کمایا اس میں اگر تجھے کوئی چیز گناہوں سے اور برائیوں سے حرام کاریوں سے ناجائز لڑتے ان کی ناقامانی سے اگر کوئی تمہارا عمل سب سے زیادہ برائیوں سے رہ سکتا ہے تو اللہ سے سماتے ہیں وہ رات کی نماز ہوا کرتی ہے وہ قیامِ لیل ہے یہ تو آج دنوں میں اس کی فضیلت ہے جو انسان رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کر لے اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے ہمارے مسلمان بھائی ایک تیسرا عمل جو رمضان ہمارے سامنے لے کر کے حاضر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہے کوششیں کرو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن کہو اپنی مشغولیات کو سنی دو ذرا موبائل سے کھیلنا بند کر دو آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے اپنے اندر مجبور کر رکھی ہے اگر امام کے آنے میں بھی تاثیر ہو جائے تو کتنے لوگ موبائل ہی میں مشغول رہتے دن محل من جائے موبائل ایسی چیز اللہ کے گھر میں بھی آپ کو مجبور کر رکھتی ہے میرے بھائی لوگ ذرا ٹی وی سے پہلے کھیلتے تھے یا ان چیزوں میں مشغول رہتے تھے ذرا موبائل سے کھیلنا بند کرو قرآن اپنے ہاتھ میں ہاتھ لو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو یہ رمضان کا مہینہ ہے کہا جاتا ہے قرآن کو رمضان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے رب العالمین نے فرمایا جہاں رمضان کے مسائل جہاں رمضان کے حکام اور جہاں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کتاب اللہ نے کیا وہی رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان اللہ ان رسی ہوئے قرآن خبل سے رات ہدا میں فرقان کرتا ہوں بنتے جن رمضان کون سا مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے یہ میرا مقدس مہینہ ہے اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تیسری عبادت ہے کس عبادت قرآن کی جائے نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نماز اسرادی ہیں امام احمد بن حمل اپنی مسلم میں امام بہتی اپنی شعب المان میں اور دیگر بہت تصویر نے نقل کیا ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے لوگ اشتیاب القرآن اشتیاب القرآن یشم بات کی قرآن اور رمضان کا روزہ یہ سب قیامت کے دن جو انسان اپنے رب کے سامنے اپنے زندگی گھر کے گنا اور زندگی گھر کی برائیاں اور زندگی گھر کے آمان کو لے کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا حقیق وقت بندے مندے کا روزہ اور کا اور تلاوت قرآن یہ دونوں آئیں گے اور دونوں آ کر کے رب العالمین کریں گے اور جیسے بارش کریں گے نبی علیہ کہتا فرماتے ہیں فیصل اس سے آگو یا ربی انی منا کہوں اور رسوا سے اے میرے ہم یہ بندہ جو زندگی بھر کے گناہوں کو لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کا حساب کتاب لے رہے ہیں میں میں پھر کو کھانے پینے اور حساب سے روک رکھا تھا اس لیے تھی میں سفارش کرتا ہوں میرے رکھنے والے اس بندے سے زندگی بھر کے گناہوں سے موت کر کے جنت میں داخل کرتے میں میرے پرستان ساتھ آتے ہیں جیسے لوگوں نے اپنی سفارت کیا دوسری جانب سے قرآن دیکھ رہا وہ تین ان قرآن دیکھ رہا اور کہتا ہے انی منا کہ نہیں اے اللہ یہ بندہ جس کا حساب لے رہی ہے جو پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہوا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے رات میں رات میں سونے سے اور آرام سے محروم کر رکھا تھا ہم کو نماز کرتا تھا ہمارا مکانہ کرتا تھا ہماری تلاوت کرتا تھا میں آپ کا کلام قرآن ہوں سچے تھی اللہ اس لیے میری سکھا اس اپنے بندے کے اپنے قبول کر لی سن فرماتے ہیں سرو اللہ تعالیٰ سب کو خوش نصیب سب کو بہترین موقع نصیب فرمائے کے میدان میں جہاں انسان ایک ایک ترستا ہوگا جہاں انسان کے سارے طرح ہے تو اس کا ہو گئے اتر فرماتے ہیں سب روز قریب سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہہ دے جاؤ ہم نے تم دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس وقت تک دونوں چیزیں نہیں ہٹیں گی تو قرآن سے قرآن کا کا اہتمام کرو اپنے وقت کو غریبت سمجھو رمضان یہ ہوا ہے یہ بہترین موقع اب آئندہ کس کو ملے یا نہ ملے اس لیے جو موقع مل گیا ہے راز نہیں الحمد للہ وطف الدین مصطفیٰ آباد چوتھا عمل ماہ رمضان جو آیا اور بہت ہی رقب اگر ثواب کے ساتھ جو عمل لے کر کے آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اور اللہ کے مندوں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو صدقہ کا خیرات زکات اپنی جگہ پر ہے وہ فریدہ ہے وہ تو سالانہ زکات اس کو ادا ہی کرنا ہے مال کی زکات جانور کی زکات اور زمین کی پیدا و اناج اور گلے کی زکات پہنچ جانے کے بعد زکات نکالنا ضروری ہے رمضان میں ہو یا بے رمضان میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے لیکن رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں اور پہ کیا جائے اسی لیے رہے کا سم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سدا کا افضل آپ بتائیں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ نے ساتھ مایا افضل سبق سبق رمضان باہ رمضان کا جو صدقہ ہوتا ہے اس سے بہتر انسان کا کوئی صدقہ نہیں ہوا کرتا اس لیے رمضان میں ذرا اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو اللہ کے مطلوب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو حدیث سنا دینا ہمارے کے لیے سے عبرت میں صحت ہوگی کان جان فی رسول اللہ اس کا حضرت سنا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضا کہتے ہیں اللہ کان رسول اللہ وسلم اجود الناس یاد رکھو نبی علیہ السلام اجود الناس تھے آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی جھوٹ کرنے والا سفامت کرنے والا نہیں تھا پھر آگے ذرا سنو اور کہتے یا اکان از پورے ال رمضان اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تھا تو آپ کی جھوٹ سفا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہ جاتی تھی آج کی روز ابھی دنیا میں سب سے زیادہ تفاوت کرنے والے تھے جھوٹ والے تھے لیکن رمضان کا مہینہ لگ جاتا تھا تو آپ کے تقاوت کی انتہا نہیں رہ جاتی تھی اور کہتے ہی ہے بالکل ہے اور ماہ رمضان کی تمام راتوں میں جبرائیل امین کے پاس آتے تھے تھلے بار سہولت اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کیا آپ کی جھوٹ اور آپ کی ثقافت کا نقشہ جو سلچا وہ سننے کے لائے تھے کہتے اے مسلمانوں سن لو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج وجن کان اج وجن نبی علم سنا اے مسلمانوں نبی علیہ السلام کتنا جھوٹ سفا کیا کرتے اس کی بیانکتے کس آپ کی تو سخا کیا کرتے تھے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے بس ایک مثال تم کو دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا جو کہتا ہوں گرمی کے موسم میں ساری مخلوق گرمی سے بے قرار ہو پڑے کیا کرتے تھے لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے میں نے کہا کر بھی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بڑائی کرنا ہے اس حدیث کے اندر اب اللہ کی رقبا سے بھی اللہ تعالی بنے یہ نہیں بتایا کہ اللہ رسول کرتے تھے عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے ثقافت اور دوسرا ہے جھوٹ دونوں میں بڑا فرق ہے آپ جھوٹ کرتے تھے دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے سخاوت کہتے ہیں آپ کے پاس مال ہو اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں اپنا مال اللہ میں خرچ کریں اس کو کہا جاتا ہے سخاوت لیکن جھوٹ جیت لاؤ دان جھوٹ کس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کی بڑی خوبی تھی اللہ دن کہا جاتا ہے جھوٹ کہتے ہیں ایک دبی ہے بہت بڑا فرق ہے اس میں بھلائی اس میں ہر قسم کی بھلائی آ رہا جاتی ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ زیادہ زیادہ انصاف کی شروع اللہ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنی سلائی اور جتنا احسان کر سکتے ہو کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ملک تو الحاظ آدمی ہم نے جو بیمار ہو چکا ہے کا فرما جو اپنے خاندانی اور اپنے گھریلو چہرے میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان کے گھروں کو اصلاح فرما دے ال جو مصروف ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد کرنا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے ہاتمی رخ خلیف سے شیخ خلیفہ بن جائے اور ان کے تمام و انصار کے تو نیک امان کی تو خود کرنا ان سے وہ کام لے جو اسلام کے لیے امت کے لیے دین کے لیے ملک کے لیے خیر کامر عمل ہو عمل ہو ان کو ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ بچا لے جو امت کے لیے ان کے لیے قوم کے لیے دلت کے لیے نقصان دہ ہو اللہ نمین اول امینار مسلمین اول